دلیل نمبر سات السلام ایوہ النبی السلام ایوہ النبی نماز میں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے تو پھر نبی حاضر ہوئے یا نہ ہوئے جی ہو گئے نا جا الحق صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس مقیاس صفحہ نمبر دو سو بیاسی تسکین الخواتر صفحہ اٹھاون ان پر اس سے بیاسیوات کیا ہے اس کا پہلا تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ یہ معراج کی یادگار ہے اور یہ بات مرقات میں ملا دقاری رحم اللہ نے بھی کہی ہے جن نمبر ایک صفحہ پانچ سو چھپن اور اخبار الاخیار کتاب ہے اس کا حاشیہ ہے شیخ عبدالحق محدث عمل نبی رحم اللہ کا یعنی ان کے خطوط وغیرہ ہیں اس پر مکتوبات تو اس میں بھی حضرت شیخ رحم اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے صفحہ دو سو سولہ پر اس کے علاوہ ہماری فقہ کی کتاب ہے بحر الرائق جو دقائق کی شرح ہے اس کی جن نمبر ایک صفحہ تین سو چوبیس پر بھی یہ بات ہے اور فتح و شامی جد نمبر ایک سفر چار سو اٹھتر پر بھی یہ بات موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ کاف خطاب کے سیرے تو قرآن میں بھی بکثرت موجود ہیں مثلاً وہ انی لازن یا پھر عمل ہے اسی طرح زلیخہ کو کہا من کہ وغیرہ وغیرہ تو قرآن میں بھی کعب خطاب کے سیغے و کثرت موجود ہیں تو کیا اسے یہ لازم آئے گا کہ ہم فرعون کو بھی حاضر ناظر سمجھیں اور زلیخہ کو بھی حاضر ناظر سمجھیں اور دوسروں کو بھی حاضر ناظر سمجھیں اسی طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تو خواب دیکھنے والے کو وسطنی تو وہاں پر بھی خطاب ہے وغیرہ تو معلوم ہوا کہ یہ حکایت حال کے طور پر ہے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ ہیں اور یہ اس اعتبار سے نہیں کہ اس کا حاضر ناظر کے ساتھ کوئی تعلق ہے دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ السلام علیکہ ایوہ النبی یہ دعا ہے اور یہ انشاء ہے خبر نہیں ہے یہ کیا ہے یعنی جب مقتدی اس کو پڑھے گا امت ہی پڑھے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے دعا کی نیت کرے سلامتی کی دعا کی نیت کرے تو لہٰذا اور سلامتی کی دعا مانگنا یہ کیا ہے یہ انشاء ہے یہ خبر نہیں ہے تو جب یہ انشاء ہے اب یہ بات کس نے کہی کہ یہ انشاء ہے تو کہتے ہیں کہ وہ یق صد و الفاظ و یکسد و بفاظ تشبودی در مختار جن نمبر ایک صفح چار سو چھہتر میں بھی یہ بات ہے اور اس کے علاوہ لابد لابیک صد الفاظ تشبدی الشا ضرور یہ ہے کہ وہ الفاظ تشہد یعنی السلام علیکہ سے انشاء یعنی دعا کی نیت کرے عدالمنطقی فی شرح منتقع جن نمبر ایک صفحہ نمبر سو اور تقریباً اسی کے قریب قریب فتح و عالمگیری میں بھی ہے جن نمبر ایک صفحہ تین سو سات میں اسی طرح شیخ عبدالحق محدودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں در حقیقت ای دعا اس در نماز اگر سے خطاب اس کہ حقیقت میں یہ کیا ہے نماز کے اندر دعا ہے اگر سے خطاب کے سیغے کے ساتھ ہے مدار یونبو جن نمبر ایک صفحہ دو سو پانچ کتنی باتیں ہو گئیں تین نمبر چار اور عہد عہد تصوف عرفان اہل معرفت اور اہل تصور جو ہیں ان کے نزدیک نماز کا تصور کچھ اور ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ نے فتح باری میں نقل کیا ہے پہلے میں وہ تمہیں زبانی سمجھا دوں وہ تصور یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ انتابود اللہ کا ان کا تراہو کا منظر ہوتا ہے اس کا منظر ہوتا ہے انتابود اللہ کا ان کا تراہو اور جب آدمی اللہ کے دربار میں براہ راست پہنچ جائے تو پھر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت عظیم ہے اور اس نے دعائیں بھی خوب مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر بھی ہوا اب اللہ تک پہنچنے کا اور قرب کا واسطہ یہ کیسے حاصل کرے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں جب یہ دیکھتا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دربار میں موجود ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ پر نظر پڑتی ہے تو یہ کہتا ہے السلام علیکم ایو النبی یعنی نبی کو وسیلہ بناتا ہے اللہ کے قرب کا یہ ہے اس کا مطلب مطلب سمجھ میں آ گیا آپ عبارت دیکھیں کہتے ہیں کہ ویحتمل ان یقال على طریق اہل العرفان ان المسجدین لما استفتحوا باب الملکوت بالتحیات اذن لهم بالدخول في حرم الحی الذي لا يموت فقررت اعینهم بالمناجات فنبهوا على ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته یہ عبارت پر خودباری جن نمبر دو صفح دو سو پچاس عمدت القاری جن نمبر چھ صفح دو سو پینسٹھ زرقانی شرح موتا امام مالک جن نمبر ایک صفح ایک سو ستر شرح مواہب جن نمبر سات صفح دو سو انتیس فتح الملہم جد نمبر دو صفحہ تیرالیس اوجز جز المسالک جد نمبر ایک صفحہ دو سو پینسٹھ وغیرہ میں چار باتیں ہو گئی پانچویں بات یہ ہے کہ السلام علیہ کا کہنا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہم خط لکھتے ہیں تو مکتوب علیہ کو ہم السلام علیہ کا یا السلام علیکم وغیرہ کے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں حالانکہ ہماری نیت اسے اس کو حاضر ناظر سمجھنے کی نہیں ہوتی تو اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوی السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا حاضر ناظر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت مکتوب علیہ کی طرف خط لکھنے کی طرح ہے اور اسی بھی ساری بات ہے اور پھر چھٹے نمبر پر یہ کہ یہ باب جو ہے مکتوب علیہ کی طرف خط لکھنے کی طرح ہے یہ خود مولانا عبدالسندی نے بھی تسلیم کی ہے انوار سات میں چنانچہ وہ کہتے ہیں اما بعد ادعوك بدعایت الاسلام اسلم تسلم اس میں خطاب کا اس میں خطاب حاضر کا ہے بادشاہ روم کو حالانکہ آپ ملک عرب میں تھے اور وہ روم میں تھا اور وہ اصحاب کشف سے نہ تھا کہ حضرت کا خطاب وہاں سے معلوم کر لیتا لیکن چونکہ یہ بات تھی کہ قاصر اس خط کو لے جا کر اس کے ہاتھ میں دے دے گا یہ خط اس کی نظر کے سامنے سے گزرے گا خطاب صحیح ہو جائے گا اسی طرح اب تک رسم جاری ہے کہ ہم خطوط میں مکتوب علیہ کو خطاب لکھ دیتے ہیں کہ فلاں چیز بھیج دو اور تاکید جانو فقط اسی اعتماد پر جب کہ قاصر یہ خط اس کو ان کو دے دے گا تو ہمارا خطاب حاضر صحیح ہو جائے گا انوار صفحہ نمبر دو سو ستائیس یعنی وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خطاب حاضر کا یہ مکتوب کی طرف خط لکھنے کی طرح ہے اور اس سے حاضر ناظر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نمبر سات حضرت کعب ابن عجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سلام تو ہم سمجھ گئے کہ قرآن کی نماز میں ہم نے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یاد کر دیا مگر آپ پر درود کیسے پڑھیں تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تلقین کیا یہ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث جد نمبر دو صفحہ سات سو آٹھ اس کے علاوہ تو معلوم ہوا کہ یہ چونکہ اللہ کا بتلایا ہوا تھا اس وجہ سے صحابہ اس طریقے سے پڑھتے تھے نمبر آٹھ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ ان سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام الصلاۃ کے لفظ نہیں ہے اس روایت میں کیا ہے السلام کہ میری امت کے لوگ جو دور ہیں جب وہ مجھ پر سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی چلنے چلتی پھرتی ایک جماعت ہے سیاحین جو وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں تو اگر آپ حاضر ناظر تھے تو پھر اس طرح کے فرشتوں کی ضرورت ہی کیا تھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وہ سن لیتے اور اس کا جواب دے تھے یہ حدیث جو ہے یہ سننی نشائی جن نمبر ایک صفحہ ایک سو ترالیس مبارد الزمان صفحہ پانچ سو چورانوے سنن دارمی صفحہ نمبر تین سو تہتر وغیرہ میں مروی ہے بلکہ مشکار صفحہ چھیاسی اور الوداع و نہایت جن نمبر ایک صفحہ چون میں بھی یہ موجود ہے اور اسی مفہوم کی ایک اور حدیث حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جو سنن ابی دابو جن نمبر ایک صفحہ ایک سو پچاس اور سنن دارمی صفحہ نمبر ایک سو پچانوے اور نسائی جد نمبر ایک صفحہ ایک سو چون اور مصدرہ کے حاکم جن نمبر ایک صفحہ دو سو ستاسی میں ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی عند قبری سمی جو میری قبر پر آ کر ضرور پڑے گا تو میں اس کو خود سنتا ہوں وہ صلی علیہ علیہ تو لیکن جو دور سے پڑے گا تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے اس کو نقل کیا ہے ملا علی قاری رحم اللہ نے اپنی کتاب میں اور ان کی کتاب کا نام ہے عبدالحرملزی فی زیارت المصطفیہ اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے کہ اس کی صنعت جید ہے پھر یہی حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کی ہے جن نمبر چھ صفحہ تین سو باون میں غروبی کہتے ہیں کہ سند جید پھر اس حدیث کو نقل کیا ہے حافظ صخابی رحم اللہ نے القول البدی میں القول البدی میں صفحہ نمبر ایک سو سولہ پر اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اسناد جید ہے پھر یہی حدیث نواب صدیق حسن خان نے دلیل و طالب صفحہ نمبر آٹھ سو چوالیس میں نقل کی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی صنعت جید ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ابلخت ہو کہ دور سے اگر مجھ پر درود پڑا جائے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا حاضر ناظر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ الکاؤ کا بدوشہ کس کی کتاب ہے اعلی حضرت کی اس کے صفحہ نمبر پینتیس پر اور پھر اسی سے نقل کر کے مقیاس حنفیت نفیت نمبر دو سے تراسی پر اور الحق صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس پر اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اخذر فی قطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و شخص کریم کہ اپنے دل میں تصور کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کرو اور آپ کی مبارک شخصیت کو حاضر کرو اور جب آپ کے دل میں تصور کے طور پر وہ آ جائیں تو پھر کہو السلام علیکم النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ناظر ہیں تو پھر اس تصور کی کیا ضرورت ہے جب تصدیق ہی موجود ہے تو تصور تو اس کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے تو تم مکان کو چھوڑ کر صرف پر اتفاق کیوں کر دو گے یہ بھی سمجھ میں آ گیا اچھا اور آخری جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ نو سو چھبیس میں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ہم السلام علیکہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ السلام عالنبی پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے السلام عالن اور یہی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے ممتا امام مالک صفح اکتیس میں اور ابو عوان جن نمبر دو صفحہ دو سو انتیس میں مسلم احمد جن نمبر چار صفحہ نمبر چھ میں اور سنن قبرا قبرالی جد نمبر دو صفحہ جن نمبر دو صفحہ ایک سو بیالیس میں اور اسی طرح قاسم ابن محمد ابن ابی بکر جو مدینہ کے فقہ سبا میں سے ہیں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب ہم نے اتحیات سیکھی تو انہوں نے ہمیں السلام علیکہ سکھایا بلکہ السلام علی نبی سکھایا یہ روایت سن للبیحقی جن نمبر دو صفحہ ایک سو بیالیس میں ہے یہ روایت سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ آپ کی وفات کے بعد السلام علیکہ بھی نہیں پڑھتے تھے السلام علیہ نبی جی پڑھتے تھے اب اگر ذہن میں اشکال یہ ہو کہ پھر تم لوگ کیوں پڑھتے ہو جب صحابہ نے چینج کر دیا تو تم نے کیوں چینج نہیں کیا تو اس کی وجہ بزل مجہور میں مولانا خدی احمد سہارنپور رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ معراج کی یادگار ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی رہی ہے تو ہمارے حضرات نے اس بار کو ترجیح دی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو عمل ہوتا رہا اسی کو اگر اپنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پڑھ سکتا ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہو اور صحابہ کا چینج کرنا جو ہے یہ آپ کے حاضر ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے ورنہ وہ اس کو کبھی بھی اس کو کبھی یا نہ کرتا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اب آخری بات یہ بات میری طرف سے میں نے کہیں دیکھ لی وہ یہ کہ السلام علیکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر نازر نہ ہونے کی دلیل ہے ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اگر کاف مخاطب کے لیے آتا ہے اور اس کا مطلب اس کا مطلب حاضر ناظر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے موجود ہو تو آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرو تو سوال یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا پڑھتے تھے اگر وہ السلام علیہ پڑھتے تو کاف خطاب کو چھوڑ دیا اور اگر کاف خطاب کو پڑھتے تھے تو آپ تو خود متکلم تھے آپ اس کو حاضر ناظر سمجھتے تھے یہ تو ہے پہلی وجہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس سے حاضر ناظر ہونا لازم آتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر اپنے سامنے بیٹھا کر السلام علیکم نہ کہتے بلکہ نبی تو ویسے بھی حاضر ناظر تھے تو زمین پر ہی آپ کو السلام علیکم کہہ دیتے لیکن اللہ کا آپ کو معراج کا سفر کرانا اور پھر اپنے پاس لے بلانا اور اپنے پاس بلا کر السلام علیکم کہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ حاضر ناظر نہیں تھے یہ بھی سمجھ میں آئے گی اچھا یہ ہو گئی ان کی ساتویں دلیل آٹھویں دلیل کہتے ہیں کہ مسلمان عام طور پر یا رسول اللہ کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں شروع سے کہتے آ رہے ہیں خود حدیثیں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ کے ہے نا یہ مخاطب کی دلیل ہے جو حاضر نازر ہونے کی نشانی ہے اس کا بڑا عجیب جواب بھی ہے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یا حرف ندا ہے اور یا حرف ندا جو ہے یہ جس طرح قریب کے لیے آتا ہے اسی طرح بعید کے لیے بھی آتا ہے اور یہ مسئلہ شرح میں عامل صفحہ نمبر چوبیس ہدایت النحو صفحہ نمبر ایک سو پندرہ کافیہ صفحہ نمبر ایک سو چالیس شرجامی صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ ان سب میں جہاں پر حروف ندا کی ویسے تو وہیں بتایا گیا ہے کہ یہ قریب و بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تو ہو گئی پہلی وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کی وجہ سے آپ کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے پھر تو حامان کو بھی اہل کتاب کو بھی حضرت مریم کو بھی جن جن کے لیے یار کا لفظ استعمال ہوا ہے ان سب کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا يا يا يا هامان الذي لعلي أبلغ الأسباب أهل الكتاب لا في دينكم إبراهيم أعرض عن هذا یا چیزیں حاضر نازر ہو جائیں گی تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جس طرح قریب کے لیے آتا ہے اس طرح بعید کے لیے بھی آتا ہے اچھا اسی طرح عبد السمی صاحب یہ آدمی تھوڑا سا سمجھدار لگتا ہے چونکہ پرانے زمانے کا یہ پرانے زمانے کا تو تھوڑا سا سمجھدار لگتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم چوتھی توجہ خطاب کی اور بتا دیں قرآن شریف میں وارد ہے یا حسرتن اعلی لباد کیا وارد ہے یا حسرتن اعلی لباد یہاں حرف ندا ہے جس سے مخاطب حاضر کو پکارا کرتے ہیں یہ لفظ یہ لفظ یا داخل ہو رہا ہے حسرت پر اور حسرت ایسی بے ادراک و بے شعور ہے کہ اس کو قیامت تک کبھی خبر نہ ہوگی کہ کوئی مجھ کو پکار رہا ہے امام راضی رحم اللہ کا کلام اس مقام میں ہے المقصود النژاد کا وقت الحسرہ کہ نفس حسرت مراد نہیں بلکہ وقت حسرت مراد ہے فعن ندا الاخبار غرض کی سب مفسرین اس مقام میں لکھتے ہیں کہ یہ ندا کلام عرب میں شائع ہے اور مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وقت وقت حسرت کا ہے یعنی یہ نہیں کہ حسرت کو پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں اس مقام پر ندا ہے مجازن جب یہ بات ثابت ہوئی تو کہیں ندا مجازن ہوتی ہے اور مراد اس سے خبر دینا ہوتا ہے پھر اسی طرح اس مقام میں سمجھ لو جو کوئی کہتا ہے کیا کہتا ہے تمہارے نام پر قربان یا رسول اللہ فدا ہو تم پر میری جان یا رسول اللہ یہ شعر آخر میں کہا تو اب یہاں پر یا رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا اور اس سے حاضر ناظر مراد نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جان حضرت پر قربان ہے اور مراد اس کی جملہ خبریہ ہے گو گو اس نے لفظ ندا بولا ہے کیا ضرور کہ یوں کہو کہ یہ شخص خدا کی طرح حاضر و ناظر جان کر پکارتا ہے ہاں البتہ یعنی آگے وہ دیوبندیوں سے شکوہ کر رہا یار لوگ تو کچھ اور کہتے ہیں اور وہ دیوبندیوں سے شکوہ کرتا ہے ہاں البتہ تم خود معنی شرک اور کفر کے لوگوں کے ذہن میں جماتے ہو یہ کہہ کر کہ لفظ یا نہیں ہوتا مگر واسطے حاضر کے اور خطاب نہیں کیا جاتا مگر حاضر کو حالانکہ یہ قاعدہ غلط ہے کلامی صحابہ میں غائب کو خطاب اور ندا موجود ہے انوار ساتیہ صفحہ نمبر دو سو انتیس یہ بھی سمجھ میں آ گیا اچھا دلیل نمبر نو ان الارض مغاربہ صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ تین سو نوے مصدر کے حاکم جن نمبر چار صفحہ چار سو انچاس اب یہاں پر زوا اور رأیت دونوں کے ہیں تو اس سے انہوں نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ ماضی کے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شب معراج کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا تھا اس کا حاضر ناظر ہونے کے عقیدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایسے ہی ہے جس طرح کی حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی اور اسی طرح واقع معراج میں جب آپ واپس آئے اور مشرقین کے سامنے آپ نے دعویٰ کیا اور مشکین نے سوادار کرنے شروع کر دیے بیت المقدس کے بارے میں تو اللہ نے آپ کو وہ دکھا دی تو ظاہر ہے کہ اس کا حاضر ناظر ہونے کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آئمہ کا آپس میں اتفاق ہے کہ جنازہ عالل غائب جائز ہے یا نہیں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں اور احمد کے نزدیک جائز ہے تو اس اختلاف کی بنیاد یہی ہے کہ چونکہ غائب جو ہے وہ سامنے موجود نہیں ہوتا غائب سامنے موجود نہیں ہوتا تو اس کی نماز جنازہ کیسے ہو تو اب اگر حاضر ناظر کے عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر نجاشی کا جنازہ جو آپ نے پڑھایا تھا تو امام ابو حنیفہ کو پھر عدم جواز کا قائد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ کہہ کر کہ جنازہ غائب کے سامنے وہ نہیں ہوتا وغیرہ تو بارہ اس کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ اس کا حاضر ناظر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ ایک وجہ میرے ذہن میں اس کی یہ آتی ہے کہ یہ لفظ زوا اور لفظ رعی تو یہ خود اس بات کا قرینہ ہے کہ اس کا حاضر ناظر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے ہر ہر کونے میں پہلے ہی حاضر تھے اور دنیا کے ہر ہر کونے کو آپ پہلے ہی دیکھ رہے تھے تو پھر زمین کا آپ کے لیے لپیٹا جانا اور آپ کا اس زمین کے ہر ہر ذرے کو دیکھنا تو نہ اس لپیٹنے کی ضرورت تھی نہ آپ کو دکھانے کی ضرورت تھی آپ تو آر ریڈی اس کو دیکھ رہے ہیں اب جیسے میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آر ریڈی تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں میرا قریب کر دیا جاتا ہے کہ میں تمہیں سارے کو دیکھ لوں اس سے کہ پہلے ہی مجھے نظر آ رہا ہے یا تم میں سے ہر شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہے تو جب پہلے ہی وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے قریب کرنے کی اور اس کو جو ہے وہ سکیڑنے کی اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کے لیے زمین کو اس لیے لپیٹا گیا تھا اور آپ کو اس لیے دکھائی گئی کہ آپ نے اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھنے والا تھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی حاضر ناظر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ تو حاضر ناظر کے عقیدہ کے خلاف پروف ہے اس کے مواقع پروف ہوئے سمجھ میں آ